ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ نے اس کی ابتدا مجھ سے کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کرنے تک یعنی جواب دینے میں اجلت سے کام نہ لو انہوں نے کہا آپ کو بخوبی علم تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینہ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نئے کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی ان میں سے کس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں تو اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکاسی